کے اختتام تک تلاوت کی گئی ہیں پچھلے درس کی آخری آیات میں اکس بہان ہو تعالی نے قرآن کریم سے متعلق فرمایا کہ کل انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعت مطہرہ بأيدي سفرة كرام بررة حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ مستقبرین اور معاندین جو عضرائے تکبر عذرائے غرور قرآن کریم کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو اس کی پرواہ نہ کیجیے آپ پر یہ ذمہ داری نہیں عائد ہوتی کہ حق سے جو بھاگ رہے ہوں ان کے دلوں کے اندر حق اتار دیں بس پہنچا دینا ہے حجت تمام کر دینا ہے جہاں تک ہمارے کلام کا تعلق ہے یہ تو ایک نصیحت ہے اور جو اس نصیحت کو قبول کرنا چاہے جو اس نصیحت کو اختیار کرنا چاہے کسی پر یہ تھوپی نہیں جاتی نصیحت اس کے سامنے آ گئی ہے اب اس کا جی چاہے اس کو قبول کرے قبول کرے گا تو خود اس کا اپنا فائدہ ہے انکار کرے گا تو خود خسارے سے دوچار ہوگا جہاں تک اس کلام کا تعلق ہے یہ تو اتنا عالی کلام ہے اتنا بلند و بالا کلام ہے کہ ایسے صحیفوں میں ہے کہ جو بڑے اعزاز والے ہیں بڑے ادب والے ہیں بڑے مقام والے ہیں جو بلند کیے گئے ہیں اور بڑے پاکیزہ ہیں جن کو ناپاک ہاتھ چھو نہیں سکتے مس نہیں کر سکتے یہ تو ان لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں کہ جو بڑے ہی اکرام والے ہیں بڑے ہی معزز ہیں اور بڑے ہی امانت دار ہیں صاحب تقوا ہیں یہ تو وہ لکھنے والے ہیں جو آسمانوں پر ہیں وہ بھی انہی صفات کے حامل ہیں ملائکہ اور زمین پر حق سبحانہ ہوا تعالی نے جن کو یہ شرف عطا کیا ہے وہ بھی انہی صفات سے متصف ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان جمعین جو قرآن کریم کو لکھتے تھے جو جو قرآن کا حصہ نازل ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں حضرات صحابہ کرام اکرامعین کو اس کے حفظ اور یاد کی ترغیب دلاتے تھے صحابہ اکرام حفظ کرتے تھے یاد کر لیتے تھے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا تھا پانچ آیتیں دس دس آیتیں کام یا زیادہ اس سے جتنا حصہ نازل ہوتا حضرات صحابہ کرام اس کو یاد بھی کر لیتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ساتھ ساتھ لکھواتے بھی تھے آپ بتاتے تھے کیسے لکھیں ان آیات کو کس صورت میں کن آیات کے بعد لکھیں یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اکرام رضمعین کو بتاتے اور صحابہ اکرام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق جو ہیں لکھتے تو قرآن کریم کا لکھنا اس کی ترتیب آیات کی ترتیب یہ سب کی سب جو ہے وہ من جانب اللہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہدایت ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرات صحابہ اکرام کو ہدایت فرماتے اور اس کے مطابق آیات لکھی جاتی صورتیں لکھی جاتی بیک وقت کئی صورتیں جو ہیں وہ چل رہی ہوتی تھیں جو آیت نازل ہوتی مثلا صورت البقرہ ہے تو صورت البقرہ یہ سمجھیے کہ سب سے بڑی صورت ہے لیکن اس کے نزول کی مدت بھی بہت زیادہ ہے اس دوران کئی صورتیں اور بھی نازل ہو رہی تھی مدینہ منورہ کے آغاز ہی میں جو ہے وہ اس کے نزول شروع ہو گیا اور زیادہ تر علماء کی یہی رائے ہے کہ آخری آیت جو ہے وہ بھی اسی صورت میں ہے جو سب سے آخر میں آیت نازل ہو تو تقریباً دس سال یہ صورت جو ہے وہ نازل ہوتی رہی تو اس کا طریقہ یہ ہوتا کہ آیتیں مختلف نازل ہو رہی ہوتی تھی دو آیتیں تین آیتیں پانچ آیتیں دس آیات بعض اوقات بعض صورتیں مکمل طور پر بھی نازل ہوتی تھی پوری پوری صورت بھی نازل ہوتی تھی چھوٹی صورتیں خاص طور پر بڑی صورتوں میں جو ہے وہ سورت الانعام کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اس کا نزول ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں ملائکہ کی ایک جماعت نازل ہوئی اور یہ صورت لے کر آئی لیکن عمومی طور پر بڑی صورتیں جو ہیں وہ اس طرح نازل ہو رہی ہوتی تھی کہ آیتیں دو آیتیں تین آیتیں چار آیتیں پانچ آیتیں دس آیتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو پھر ہدایت فرماتے جو ہدایت حق سبحانہ ہوا و کی طرف سے آپ کو ہوتی کہ ان آیات کو جو اب نازل ہوئی ہیں فلاں صورت کی فلاں آیات کے بعد لکھ دیجیے اس طرح صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق لکھتے تھے تو یہ جو صحابہ اکرام لکھنے والے تھے یہ بھی امانت دار تھے اور یہ بھی متقی اور پریزگار ان کی بھی وہی صفات تھی جو ملائکہ کی صفات کاتبی نے وہی کی اس کلام کو ناپاک ہاتھ تو چھو ہی نہیں سکتے اور جن کے دل جو ہیں وہ ناپاک ہوں ان کا تعلق اس کلام کے ساتھ قائم ہی نہیں ہو سکتا یہ کلام تو اتنا بزرگ کلام ہے معزز کلام ہے بالا و بلند کلام ہے اور جن کو اس کلام کی طرف ساتھ نسبت ہو جاتی ہے چاہے وہ ملائکہ ہوں اور چاہے وہ انسان ہوں ان کا مرتبہ اور ان کا مقام بھی حق سبحانہ ہوا تعالی کہ ہاں بہت بلند ہو جاتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو قرآن کا ماہر ہوتا ہے وہ بھی انہی فرشتوں کے ساتھ تعلق اس کا ہوتا ہے قرآن کا جو مائر ہوتا ہے جس نے زندگی قرآن ہی میں خرچ کی ہے قرآن کو اچھے انداز سے پڑھتا ہے اور جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے فرما لیکن پھر بھی جو ہے وہ پڑھتا ہے چھوڑتا نہیں ہے مشقت اٹھاتا ہے تکلیف اٹھاتا ہے سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ قرآن صحت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور جب کوشش میں لگا رہتا ہے تو اس کو مشقت بھی برداشت کرنی پڑتی ہے تکلیف بھی ہوتی ہے آپ دیکھیں نا ایک شخص جو قرآن کو رواں پڑھ لیتا ہے اللہ نے آواز بھی اچھی دی ہے تجوید بھی اس کو آتی ہے قرآن جو ہے وہ رواں اس کو تو ساتھ مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے اس کو تو مزہ آ رہا ہوتا ہے پڑھتا چلا جاتا ہے اب وہ تو ماہر ہو گیا ہے اس کو مشقت نہیں ہے لیکن ایک شخص ہے کوشش بہت کرتا ہے لیکن پھر بھی اٹکتا ہے زبان پہ لفظ چڑھتا نہیں ہے تلفظ درست نہیں ہوتا مخارج صحیح طریقے سے نکل نہیں پا رہے ہوتے اٹک اٹک کے جو ہے وہ پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں ہے کلام سے محبت اور سیکھ رہا ہوتا ہے اور اس مشقت کے ساتھ بھی تلاوت کرتا رہتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو دو راجر مشقت کا بھی اجر ملتا ہے تو اس کلام کے ساتھ تو جس کسی کو نسبت ہو جاتی ہے اتنا بلند کلام ہے کہ اس کا مرتبہ بہت ہی بلند ہو جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن تم میں سے بھی سب سے بہتر وہی شخص ہے جو قرآن کریم سیکھتا ہے اور قرآن کریم سکھاتا ہے یہ قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے کا عمل جو ہے وہ اللہ کو اتنا محبوب ہے اتنا پیارا ہے کہ جو اس عمل میں لگا ہوا ہوتا ہے اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے بڑا مرتبہ ہے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قبیلے کا کوئی امام مقرر کرتے تو اس میں بھی دیکھتے کہ کس کو زیادہ قرآن کریم آتا ہے جس کو زیادہ قرآن کریم یاد ہوتا قرآن کریم جس کو زیادہ حفظ ہوتا اس قبیلے کا امام جو ہے وہ اسی کو بنا دیتے اگرچہ عمر کم بھی ہو کم عمر ہوتی تب بھی اس کو قبیلے کا قبیلے کے بڑے عمر کے لوگ ہوتے لیکن کلام اللہ کسی کو زیادہ یاد ہوتا آپ اس کو جو ہے اس قبیلے کا امام بنا دیتے تو یہ کلام تو ایسا کلام ہے یہ کسی کا محتاج نہیں ہے کل مخلوق تمام نو انسانی اس کی محتاج ہے جب سے یہ کلام نازل ہوا ہے اپنے نزول سے لے کر تا قیام قیامت تک اب یہی ہے الہی یہی ہے اللہ کا پیغام یہی ہے انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ اسی کے ذریعے سے جڑتا ہے انسان اللہ کو اسی کے ذریعے سے پہچانتا ہے اللہ کی معرفت کا ذریعہ یہی ہے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کا اب وسیلہ یہی ہے اللہ تک پہنچنے کا راستہ اب یہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام نازل ہوا ہے یہ وہی جو ہے ایسی وہی ہے کہ اب اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی کسی قسم کی تحریف نہیں ہو سکتی اس کے دشمن ایڑی چوٹی کا زور لگا لے ایڑی چوٹی کا زور لگا لے اس کی کسی صورت کو تو بہت دور کی بات ہے کہ صورت آئے لفظ حرف تک بھی جو ہے وہ نہ کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں ایڑی چوٹی کا زور لگا لے دشمنان تین یہ تو اہل علم کے سینوں میں اللہ نے محفوظ کر دیا اور یہ کسی کا یاد رکھیے گا کسی کا ذاتی کمال ہے بھی نہیں کر کے بڑے بڑے مالدار بڑے بڑے ذہین بڑے بڑے فتیم کوشش کریں قرآن کریم کو محفوظ کرنے کی اپنے بل بوتے پر ہوتا بھی نہیں ہے بڑے حافظے ہوتے ہیں حافظہ بڑا قوی ہوتا ہے قرآن نہیں یاد ہوتا بڑا ذہین ہوتا ہے قرآن نہیں یاد ہوتا بڑی فراغت ہوتی ہے قرآن نہیں یاد ہوتا اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے جس کے سینوں کو اللہ منتخب کر لے اور قرآن اس کے اندر جو ہے وہ رکھ دے قرآن کریم غریب ہے مسکین ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اللہ نے قرآن سینے کے اندر رکھ دیا اللہ نے چن لیا بیٹا بیٹا اللہ نے چن لیا ہے اس کے سینے کے اندر قرآن محفوظ ہو گیا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور جب سے یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے اب تک سینکڑوں ہزاروں لاکھوں انسان کے جن کے دلوں میں محفوظ ہے اب ان دلوں سے کیسے نکالیں گے کوئی نکالنے کا ذریعہ نہیں ہے نویں جماعت کی نصاب کی کتاب سے نکالنے سے کچھ صورت یہ تو نہیں کہ آپ نے اس صورت کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے قرآن سے نکال دیں گے دسویں جماعت کی کتاب سے آپ نکالیں نصاب کی کسی کتاب سے نکالنے سے قرآن کریم کو تو نہیں آپ نکال قرآن کریم کی صورت تو بہت بڑی چیز ہے صورت قرآن کریم کا ایک حرف بھی آپ جو ہے آگے پیچھے نہیں حرف آگے پیچھے ہونا تو بہت دور کی بات ہے قرآن کریم کا ایک حروف جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائے ہیں صحابہ کرام کو جس طرح انہوں نے سکھائے ہیں اور ان سے تابعین کرام نے اور امت کے حفاظ اور قرآن نے جس طرح سیکھے ہیں آج تک وہ اسی طرح پڑھے جائیں گے کوئی اور پڑھنے کا بھی طریقہ نہیں ہوگا اور ان کو صحیح پڑھنے کے لیے آپ انہی قرآن کے ماہرین ہی کے محتاج ہوں گے خود اور آپ کے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں ہوگا سیکھنے کا مثلا سورہ بقرہ ہے بقرہ کے بالکل جو ہے وہ ابتدائی حروف کیا ہیں ابتدائی حروف اگر آپ کسی سے سیکھیں گے نہیں کسی قاری سے کسی قرآن کے عالم سے کسی قرآن کے حافظ سے اگر آپ سیکھیں گے نہیں تو دیکھ کر بھی آپ نہیں پڑھ سکتے دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے صحیح اردو میں آپ کتنے ہی مائر کیوں نہ ہوں اردو میں فارسی میں عربی میں ماہر ہوں آپ قرآن کریم کے سورہ بقرہ کے ابتدائی حروف پڑھنے کیسے چاہیے ان کا تلفظ کیسے ہوگا نہیں پڑھ سکتے محض اپنی عربی دانی کے بنا پر محض اپنی زبان دانی کے بنا پر اپنی حروف شناسی کی بنا پر آپ پڑھ نہیں سکتے پڑھنے کے لیے جنہوں نے آپ حافظ یا قاری یا عالم جنہوں نے قرآن سیکھا ہے اور انہوں نے اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے انہوں نے اپنے اساتذہ سے انہوں نے اپنے اساتذہ سے انہوں نے اپنے اساتذہ سے اور بغیر کسی انقطاع کے یہ سلسلہ جو ہے وہ حضرات صحابہ تک پہنچتا ہے اور صحابہ کرام نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام لوہے محفوظ سے حق ہو تعالی نے جس طریقے سے ان کو سکھایا اسی طریقے سے جائے محمد رسول اللہ کے قلب مبارک پر نازل فرمایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جو نازل ہوا آپ کی زبان مبارک سے وہی ادا ہوا اور صحابہ نے اسی طرح سیکھا اور آج تک اسی طرح جو ہے وہ سیکھتے چلے آ رہے ہیں انہی سے سیکھیں گے تو آپ پڑھیں گے علی فلام میم یہ تبھی اس طرح پڑھ سکیں گے ورنہ کوئی ذریعہ نہیں کہ آپ اس کو اس طرح پڑھیں کوئی علم پڑھتا رہے گا کوئی علم پڑھتا رہے گا کوئی علم پڑھتا رہے گا کوئی علم پڑھتا رہے گا جو چاہے پڑھیں یہ قرآن نہیں ہے یہ قرآن نہیں ہے ایک انگریز بیٹھا ہوا تھا مسلمان حافظ کہ ہاتھ میں مصحف تھا کہ مجھے ذرا دکھائیے اس نے کپڑا لے کر جو ہے وہ دیکھا علی فلام را لکھا ہوا تھا را کی کتابت کچھ اس کو واؤ کی طرح لگی اس نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ آلو اس نے لے لیا کہ یہ آپ اس کو نہیں سیکھ سکتے خود نہیں پڑھ سکتے کہ اردو تو میں جانتا ہوں جانتا ہوں نہیں آپ نہیں یہ کسی سے پڑھیں گے تب آپ پڑھ سکیں گے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے تو یہ قرآن کریم قرآن کریم کا تو تلفظ بھی جو ہے وہ محفوظ ہے قرآن کریم کی تو ادائیگی بھی محفوظ ہے قرآن کریم کا تو لب و لہجہ بھی محفوظ ہے اتنا محفوظ کلام ہے اس کو بڑا کون جو ہے وہ اس کے اندر کمی بیشی کر سکتا ہے تو یہ قرآن کریم محفوظ ہے اور قیامت تک جو ہے یہ محفوظ رہے گا اور کل نو انسانی جو ہے وہ اس کی محتاج ہے یہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے نہ کسی حکومت کا محتاج ہے نہ کسی اقتدار کا محتاج ہے نہ کسی سرمایہ دار کا محتاج ہے نہ کسی کاتب کا محتاج یہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے کوئی حکومت یہ نہیں کہ حکومت ہے وہ اس کی سرپرستی کرے گی تب محفوظ رہے گا حکومت قرآن کریم پہ کہاں خرچ کرتی ہے حفظ قرآن پہ حکومتیں کیا خرچ کر رہی ہوتی ہیں سب سے بڑا ذریعہ تو قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ نے جو مقرر کیا ہے وہ حفظ ہے حفظ تو حکومتیں حفظ پر کہاں تین سال جو ہے اوسطن جو ہے وہ عمومی طور پر تین سال جو ہے وہ لگتے ہیں اب تو یہی کہا جاتا ہے کہ وقت کو بچاؤ بھائی بچوں کو جو ہے وہ بچوں کو ابھی پیدا ہی نہیں ہوتے تو اسکول میں داخل کراؤ پیدا نہیں ہوئے اسکول میں رجسٹریشن ہوتی ہے اسکول میں رجسٹریشن ہو رہی ہے جن بچوں کی جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے ماں باپ نے شادی کی ہے بچوں کی رجسٹریشن ہو گئی ہے کہ بچے پیدا ہوں گے کیونکہ اس میں جو ہے میرٹ بہت ہوتا ہے لہذا پہلے سے رجسٹریشن کہ ہمارا جو بچہ ہو تو جہاں صورت حال یہ ہو رہی ہو اب کہ بچہ جو ہے وہ ابھی باتیں کر نہیں سکتا ماں کی گود سے جو ہے وہ اسکول میں جا پہنچتا ہے پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں کہ پہلی سے پہلے جو ہیں وہ پتہ نہیں دس جماعتیں جو ہیں وہ ہو چکی ہوتی ہیں جہاں صورت حال یہ کہ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ بچوں کا اب بچاؤ کمپٹیشن کا دور ہے جب تک جو ہے وہ بچے کے اندر جو ہے وہ یہ اہلیت اور قابلیت جو ہے وہ نہیں پیدا ہوتی اس کمپٹیشن کے دور میں بچہ جو ہے وہ آگے کہاں دوڑے گا اس سب کچھ کے باوجود آپ اس پر غور کیجئے گا کہ آخر حفاظ کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے بڑھتی چلی جاتی ہے بڑھتی چلی جاتی ہے کوئی تو نظام ہے نا غیبی آج حفاظ کل سے زیادہ ہیں اور ہر آنے والے دن حفاظ کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے اور اب تو صرف اس لاہور شہر کے اندر جو ہے رمضان میں جائزہ لے کے دیکھ لیجئے گا کہ حفاظ زیادہ ہوتے ہیں مسجدیں کم ہوتی ہیں اس لیے بعض گھروں میں سنا رہے ہوتے ہیں بعض کسی کمرے میں جو ہے وہ کسی مدرسے ایک ایک مدرسے میں کہیں کہیں حافظ جو ہیں وہ سنا رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ حفاظ تو بہت زیادہ ہیں اور مسجدیں جو ہیں وہ کم ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ جن کو منتخب کرتا ہے اس لیے قرآن کریم نہ حکومتوں کا محتاج ہے نہ اقتدار کا محتاج ہے نہ پیسے کا محتاج ہے اور یاد رکھیے کہ پیسہ تو سب سے زیادہ عیسائی دنیا کے پاس ہے نا یورپ اور امریکہ کے پاس پیسہ ہے اس لیے بائبل جو ہے بائبل بائبل جتنی چھپتی ہے اتنی کوئی اور کتاب چھپتی نہیں ہے چھاپی تو جا سکتی ہے نا پیسے کے بل بوتے پر اچھا پیپر بائبل پیپر پہ جو ہے وہ بائبل چھپ رہی ہے بائبل پیپر ہی جو ہے وہ بڑا عمدہ سمجھا جاتا ہے تو بائبل بائبل چھپ تو دنیا میں سب سے زیادہ رہی ہے لیکن ساری یورپ کی حکومتیں امریکہ اور یورپ کی تمام حکومتیں ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں پوری بائبل کی بات نہیں ہے پوری بائبل تو بہت دور کی بات ہے بائبل کی جو بالکل ابتدائی پانچ کتابیں پانچ کتابوں کی بھی چھوڑے جن کو اسفار خمسہ کہتے ہیں تو رات موسری کہتے ہیں وہ اپنے حجم کے اعتبار سے قرآن سے کم بنتی ہے اس کی ایک ہی کتاب لے لیں پہلی کتاب پیدائش یا عید نامہ جدید کی جو ہیں ستائیس کتابیں ہیں اس کے مکاتیب ہیں ملا ملو کے عید نامہ جدید جس کو عیسائی دنیا عیسائی دنیا تو پوری بائبل کو مانتی ہے عید نامہ قدیم کو بھی عید نامہ جدید کو بھی لیکن نامہ جدید میں پہلی چار کتابیں جن کو اناجیل اربا کہتے ہیں ان کا ان کے ہاں بڑا مقام ہے اس لیے کہ ان کی نسبت وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کسی نہ کسی طریقے سے کرتے ہیں تو اناجیل اربا کو بھی چھوڑیے ایک ہی انجیل ان میں سے لے لیں تو عیسائی دنیا یورپ اور امریکہ مل کر اپنے سارے وسائل خرچ کر کے اناجیل اربا میں سے پہلی انجیل جو ہے اسی کے چند حفاظ ہی جو ہے وہ تیار کر کے دکھا دے چند حفاظ کہ جن کو اول سے لے کر آخر تک انجیل جو ہے وہ فر فر سنا سکیں وہ اگر تیار بھی کر لے تو کس انجیل کے تیار کریں گے یہ بھی سنیں کس انجیل کے کریں گے ساری عیسائی دنیا مانتی ہے ساری عیسائی دنیا اس بات کو مانتی ہے تمام پادری مانتے ہیں کہ یہ انجیل آج جس زبان میں ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تو یہ زبان نہیں تھی نہ اس زبان میں یہ انجیل جناب عیسیٰ علیہ السلام کے قلب پر القاع ہوئی یا جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوئی نہ اردو نہ انگریزی وہ جس کو زیادہ زیادہ صحت کے کانٹ چھانٹ کرتے رہتے ہیں اور جس کی نوک پلک درست کرتے رہتے ہیں وہ انگلش ایڈیشن ہوتا ہے نہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی انگلش تھی نہ یونانی تھی تھی کیا پوری عیسائی دنیا کے اندر اس بات پر اتفاق ہی نہیں ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زبان تھی کیا اصل آرامی تھی عبرانی تھی سریانی تھی یونانی تھی کیا تھی اور پھر انجیر اصل جو عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوئی وہ کس زبان میں ادا ہوئی جس انجیل کی زبان کے بارے میں ان میں اتفاق ہی نہیں ہے اور معلوم تک نہیں ہے حفظ کرنے کے کیا یاد کرنے کے جتنے امکانات ہو سکتے ہیں سارے امکانات ہی ختم ہو چکے ہیں یہ یاد رکھیے گا وسائل کیا کریں گے وسائل کیا کریں گے وہاں اور جہاں تک تو رات کا تعلق ہے یعنی عید نامہ قدیم ہی کی پہلی پانچ کتابیں کتاب پیدائش اور کتاب گنتی اخبار استثناء یہ جو خروج یہ پہلی پانچ کتابیں جو ہیں جن کو اسفار خمسہ کہتے ہیں اور ترات موسری کہتے ہیں ان کے بارے میں تو بہر حال یہودیوں میں بھی عیسائیوں میں بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ موسا علیہ السلام کو عبرانی زبان میں دی گئی عبرانی زبان پر لیکن وہ عبرانی وہ عبرانی متن اب ہے کہاں کوئی ایک بھی یہودی ربی یا یہودی عیسائی پادری پورے یقین اور وسوخ کے ساتھ کسی ایک آیت کے بارے میں بھی یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ جناب موسا علیہ السلام نے اس آیت کو انہی الفاظ کے ساتھ اپنی زبان سے ادا کیا تھا یہ نہیں کر سکتا ساری تاریخ ان کے سامنے ہے ایک پادری ایک ربی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا لہذا جس کسی کو یاد حافظ ہیں ہی نہیں اگر یاد کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو کیا یاد کریں گے اور وہ یاد نہیں کریں گے جو جناب موسا علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوا ہے وہ اس یاد کرنے کے امکانات بھی سارے ختم ہو گئے کوئی امکان نہیں اس کے یاد کرنے کا اور قرآن کریم مسلمان علماء کی بات نہیں ہے اور مسلمان قرا کی بات نہیں ہے مسلمان درجہ اول کے جو اسکالرز ہیں ان کی بات نہیں ہے ہر مسلمان ایک آمی سے عامی مسلمان کسی دیہات دور دراز دیہات میں رہنے والا بھی مسلمان جب وہ اپنی زبان سے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمد رب العالمین اس کو پورا یقین ہوتا ہے پورا یقین ہوتا ہے کہ یہ جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ اپنی زبان سے دہرائے تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر یہی الفاظ نازل ہوئے تھے جبرائیل علیہ السلام یہی الفاظ لے کر آئے تھے اور اللہ کا یہی کلام ہے یہ اسی طرح محفوظ ہے کل دنیا کے مسلمان اور اگر کوئی ایک مسلمان بھی اس کے بارے میں شک کرے کہ یہ وہ کلام نہیں ہے جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا اور آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوا حضرت علیہ السلام لے کر آئے اگر کوئی ایک مسلمان بھی اس کے بارے میں شک کرے وہ مسلمان ہی نہیں ہے کہاں قرآن کریم تو قرآن کریم کی تو حفاظت ایسی ہے تو جب محفوظ ہے کل نوئے انسانی جو ہیں وہ کتاب اللہ کی محتاج ہے کل نو انسانی محتاج ہے کلام اللہ کی اتنی محتاج ہے یاد رکھنا ہوا کی اتنی محتاج نہیں ہے پانی کی اتنی محتاج نہیں ہے جتنی کلام اللہ کی محتاج ہے یاد رکھیں یہ بھی بات ہوا اور پانی سے بڑھ کر انسان کی کوئی ضرورت کھانا پینا اناج یہ تو بات کی چیزیں ہیں ہوا کہ جس کے بغیر کہ تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا پانی پانی اور ہوا انسان کی جتنی بڑی اور اہم ضرورت ہے اس سے کئی گنا بڑھ کر کلام اللہ انسان کی ضرورت ہے کتاب اللہ انسان کی ضرورت ہے انسان کتاب اللہ کا قرآن کریم کا ہوا اور پانی سے زیادہ محتاج ہے کیوں سن لیں یہ بھی ہوا اور پانی کے بغیر انسان کی اس دنیاوی زندگی کا صرف خاتمہ ہوگا بس اور کوئی نقصان انسان کا نہیں ہے بتائیں کیا نقصان ہے <laughs> اگر ہوا نہ ملے انسان کو یا پانی نہ ملے انسان کو تو کیا نتیجہ نکلے گا دنیاوی زندگی ختم ہو جائے گی بس زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا تو دنیا میں تو کتنے انسان ایسے ہیں ویسے ہی دنیاوی زندگی سے تنگ ہیں دنیاوی زندگی اور ساری زندگی پانی ملتا رہے ہوا ملتی رہے پھر بھی دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی دنیا کی زندگی تو پھر بھی ختم ہوگی کیا جن لوگوں کو دنیا کی ہر نعمت جو ہے وہ میسر ہے ان کو موت نہیں آتی موت تو ان کو بھی آ جاتی ہے ہوا اور پانی ملتا بھی رہے تب بھی جو ہے وہ موت آ جائے گی موت نے تو آنا ہی ہے اور ہوا اور پانی نہیں ملے گا تو تب کیا ہوگا تب بھی موت ہی آئے گی موت کے علاوہ کیا ہوگا لیکن اگر اللہ کا کلام جو ہے کتاب اللہ قرآن کریم جس کا انسان ہوا اور پانی سے بھی زیادہ محتاج ہے اگر اس پر وہ ایمان نہیں لایا یاد رکھنا اگر اس پر ایمان لائے بغیر دنیا سے رخصت ہو گیا اللہ کے آخری کلام کو اگر اس نے یہ نہیں مانا کہ یہ کلام جو ہستی لے کر آئی ہے وہ اللہ کی نہ صرف رسول ہے بلکہ خاتم النبیین والرسول ہے یاد رکھنا اور یہ اللہ کا کلام جو ہے وہ ان پر نازل ہوا ہے جو انہوں نے فرمایا کہ میرے قلب پر جو کچھ نازل ہوا اور میں جو کچھ تمہیں سنا رہا ہوں کلام اللہ کہہ کر یہ اللہ کا کلام ہے اس کے الفاظ بھی اور اس کے معانی بھی من جانے بلّہ ہیں جو شخص اس ایمان کے بغیر جو ہے دنیا سے رخصت ہو گیا صرف اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ موت سے امکنار ہو گیا ہے بلکہ اب دائمی جہنم کا ایندھن بن جائے گا موت اس کو نہیں آئے گی موت اس کو نہیں آئے گی اور جو اس کی زندگی ہوگی وہ زندگی بھی نہیں ہوگی لا ولا یحیا نہ یہ زندگی ہے نہ یہ موت ہے یہ ایسا عذاب ہے کہ اب اس عذاب سے چھوٹنے کی کوئی صورت نہیں ہے اس سے بس ایک ہی صورت تھی چھوٹنے کی کہ دنیا کے اندر اللہ کے اس کلام پر ایمان لے آئیں اب آپ بتائیے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے کلام کا قرآن کریم کا زیادہ محتاج ہے قرآن کریم سے بڑھ کر کسی اور کا محتاج اتنا نہیں ہے تو کل و انسانی تو کتاب اللہ کی محتاج ہے قرآن کریم کی قرآن کریم کسی کا محتاج نہیں ہے نہ اپنی حفاظت میں اپنی حفاظت میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہے اور سچ پوچھئے تو اپنے ابلاغ میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہے قرآن کریم کسی کا محتاج نہیں اب اس کی میں وضاحت اس وقت نہیں کر پا کہ جو آیات تلاوت کی ہیں ان کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم اپنے ابلاغ میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دشمنان دین کے جو آلات جدیدہ ہیں اگر یہ نہ ہوں تو شاید قرآن کے ابلاغ میں فرق پڑ جائے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے یاد رکھنا بہت بڑی غلط فہمی ہے قرآن تو عجیب و غریب طریقے سے پہنچا ہے ایسی ایسی جگہوں پر پہنچا ہے کہ جس طرح قرآن کریم کا نزول اور قرآن کریم کی حفاظت سب کا سب جو ہے وہ اعجاز ہے اسی طریقے سے قرآن کریم کا ابلاغ بھی حیرت انگیز طریقے سے جو ہے وہ اعجاز ہے قرآن کریم کا خود ابلاغ بھی جو ہے وہ اعجاز ہے یا تصور بھی نہیں کر سکتا انسان آج ہی جو ہے تھوڑا سا ہلکا سا جو ہے وہ آپ تصور کریں کہ آپ اپنے شمالی علاقہ جات میں چلے جائیں یہ چترال اور گلگت اور سکردوں اور اور ان جہاں اب شاہراہیں جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں اور ان پہاڑی علاقوں میں کہ جہاں اب بھی انسان اس افریقہ کو تو چھوڑیے اور مشرق بعید کو بھی جو ہے وہ کہ جہاں تک پہنچے ہی نہیں ہم اور آپ اس کو چھوڑیے ذرا اپنے ہی علاقوں میں چلے جائیے جہاں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ایسے ایسے علاقے ہیں پہاڑوں کے اندر گرے ہوئے کہ جہاں کا انسان اب تک بھی جو ہے وہ شہر کی طرف نہیں آیا اور وہ زمانہ کہ جب یہ کوئی راستے اور کوئی شاہراہیں نہیں تھی وہ کون لوگ تھے کہاں سے آئے تھے کہ جنہوں نے وہاں آ کر اسلام کا پیغام پہنچایا اور وہاں مسلمان موجود ہیں کن راستوں سے آئے تھے کیسے آئے تھے کیسے پہنچے تھے اور قرآن کے ماننے والے وہاں موجود ہیں تو اس لیے قرآن کریم اپنے ابلاغ میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہے اور کل نو انسانی جو ہے وہ قرآن کریم کی محتاج ہے تو قرآن تو ایسا کلام ہے اب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مستقبرین ابو جہل اور رتبہ اور شہبہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کا تکبر اور جن کا غرور جو ہے وہ اس قدر ہے کہ جو قرآن کریم کو ماننے والے ہیں غریب ہیں مسکین ہیں غلام ہیں ان کو نظر حکارت سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں بارگاہ رسالت کے ان درویشوں کو کہ جن کا مقصود اور مطلوب ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع اور قرآن کریم کو سیکھنا اور سکھانا ان کو جو ہے وہ نظر حکارت سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور آپ سے مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ عالی سے جو ہیں ان غلاموں کو کہ جن کا سارا سرمایہ آپ کی محبت اور آپ کی اتباع ہے ان کو ہٹا دیا جائے ان سے کہیے کہ قرآن کریم آپ کا محتاج نہیں ہے اور یہ متکبرین ایسے ہیں کہ قتل الانسان ما اکفرہ اب یہاں انسان سے مراد یہی انسان ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی مذمت فرما رہی ہے اس لفظ کا معنی ہے ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے لانت ہو ان لوگوں پر برا ہو ان لوگوں کا اس انسان کا ماک فرا کتنا ہی نا ہے یہ کیسا ہی منکری منکر حق ہے کہ قرآن اس کے سامنے آ گیا اللہ کی نعمت اس کے سامنے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں حضور علیہ السلاۃ وسلام کی سیرت متحرہ اس کے سامنے پھر بھی جو ہے وہ یہ حق کا انکاری کیا جا رہا ہے اس کے اندر کتنا تعجب ہے یہ تعجب حق سبان تعالیٰ کے لیے نہیں ہے یہ تعجب ہمارے اور آپ کے لیے ہے اور ہر انسان کے لیے ہے کہ ہر انسان یہ سمجھے کہ اس سے بڑھ کر تعجب کی کوئی اور بات نہیں ہے کہ ایک انسان کے سامنے حق اپنے سارے دلائل کے ساتھ جو ہے وہ واضح ہو چکا ہو روشنی جو ہے ہر طرف جو ہے وہ پھیل رہی ہو لیکن وہ مسلسل جو ہے وہ آنکھیں بند ہی کیے چلا جا رہا ہو اور حق کا انکار ہی کیے چلا جا رہا ہو اور اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے بجائے نہ شکرا نہ شکری ہی کا رویہ اختیار کیے چلا جا رہا ہو اس سے بڑھ کر منکر حق اور اس سے بڑھ کر جو ہے نہ شکرا انسان کوئی اور نہیں ہو سکتا اور ہر تعجب کرنے والے کے لیے سب سے تعجب خیز بات ہے بھی یہی قتل الانسان ما اکفر ہلاکت ہو انسان کے لیے لعنت ہو انسان پر کہ یہ کتنا ہی ناشکرا شکرا ہے اس کے گھر حق آ گیا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی تھی مکہ والوں قریش کے لیے کہ قریش ہی میں جو ہے وہ اللہ کے آخری نبی آ گئے ہیں کسی قوم کی کسی دنیا کی قوم کی اس سے بڑھ کر فضیلت اور مقام اور کوئی مرتبہ ہو سکتا ہے کہ اس قوم میں جو ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ہو اس سے بڑھ کر کیا مقام اور مرتبہ ہو سکتا ہے لیکن کتنے بدبخت ہیں اس قوم کے وہ افراد کہ جو اتنی نعمت بڑی جو ہے آئی ہوئی ہے اور اس کی قدر نہیں کر رہی ہے اور اس سے بڑھ کر نعمت کہ ان کی زبان جس کو فصیح اور بلیغ زبان کہتے ہیں اللہ کا آخری کلام قیامت تک تمام نو انسانی جس کی محتاج ہوگی وہ انہی کی زبان میں جو ہے وہ نازل ہو رہا ہے اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی کسی قوم پر اس سے بڑھ کر اللہ کا اور فیضان کیا ہوگا اتنا بڑا فیضان جس اللہ کا جس قوم پر ہو اس کے مستقبرین تکبر اور غرور کہ اس نعمت کی ناقدری کر رہے ہوں تو پھر بتائیے کہ اس سے بڑھ کر تعجب خیز بھی کوئی بات ہو سکتی ہے اس لیے سیگا تعجب جو ہے کہ انسان پر لانت ہو ہلاکت سے دو چار ہو کہ کتنا ہی وہ نہ شکرا ہے حق کا کس طرح انکار کیے چلا جا رہا ہے ذرا سوچے تو صحیح کہ تکبر کس بات پر کیا چیز ہے کس بات پر تکبر کر رہا ہے من ای شعین خلقا کس چیز سے پیدا کیا اسے اپنی پیدائش ہی پر غور کر لیں تم اپنے اصل میں کیا ہو اپنی اصل ہی پر غور کرو من ای شعین خلقا پیدا کس سے کیا ہے اس کو اپنی اصل کو بھول رہے ہو تکبر اور غرور اور فرعون بنتے چلے جا رہے ہو اگر تم آزرائے ندامت و خجالت ہے وہ جواب نہیں دے پا رہے ہو کہ کس سے پیدا ہوئے سنو اس کے علاوہ جواب اور کیا ہے من نطفہ ایک نطفے ہی سے تو پیدا ہوئے ہو نا ایک نطفہ ہی تو ہے کیسا حقیر نطفہ کیسا گندا نطفہ یہ تمہارا آغاز ہے کوئی انکار کر سکتا ہے نہ ابو جہر انکار کر سکتا ہے نہ اتبا انکار کر سکتا ہے نہ شہبہ انکار کر سکتا ہے نہ بن خلف انکار کر سکتا ہے نہ آج کے یہ فرائنا اور نماردہ جو ہے وہ انکار کر سکتے ہیں آج دنیا کے اندر جنہوں نے فرعونیت اور نمرودیت کے علم بلند کیے ہوئے ہیں ان سے پوچھئے کہ من ای شعین خالقہ کس بات پر تکبر اور غرور میں ہو من نطفہ ایک حقیر قطرے سے نطفے سے جو ہے تمہیں پیدا کیا ہے تو تمہارا کیا کمال ہوا اس میں تمہارا کیا کمال ہے نہ تمہارے ماں کا نہ تمہارے باپ کا نہ تمہارا اس میں کوئی کمال ایک حقیر گندا قطرہ جس سے تم نفرت کرتے ہو وہ تمہاری اصل ہے اور اس اصل پر اگر نگاہ رکھو گے تو غرور اور تکبر تو کبھی قریب نہیں آ سکتا فرعون کبھی نہیں انسان بن سکتا اگر اپنی اصل پر جو ہے اس کی نگاہ ہو پھر خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسر کیسے چھوٹے چھوٹے جملے قرآن کے دیکھیے خالق ہے نا خالق کائنات کا مالک ہے خالق انسان کے سارے مراحل چند جملوں کے اندر کس طرح بیان کر دیے یہ تو کمال ہے نا قرآن کریم کا اعجاز تو یہی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام خالہ اس نے پھر اس کو پیدا کیا یہی نطفہ جو ہے وہ رحم مادر دونوں پیشاب کے مقام نکلا ہے وہ بھی پیشاب کا مقام جہاں داخل ہوا وہ بھی پیشاب کا مقام اور پھر وہ حقیر اور گندا قطرہ پھر کمال تو خال کے کائنات کا ہے کہ اس پر کیسی نقش کاری کر رہا ہے تمہارا کیا یہ جو نقش کاری خالہ کا ہوں فقدار ہوں اس سے پیدا کیا اور پھر اس کی تقدیر جو ہے وہ ٹھہرائی اس کے آزا متناسب جو ہے وہ بنائے اس کو شکل و صورت جو ہے وہ عطا کی اس کے مختلف اتوار اور ادوار جو ہیں وہ طے کیے اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے وہ نطفہ جو ہے وہ گوشت جمع ہوا خون اور گوشت کا لوتھڑا اور پھر اس سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ اس نے آزا کی صورت اور انسانی جسم کی صورت اور پھر اسی کے اندر جو ہے وہ روح پھونکی یہ کیسے کمالات جو ہیں وہ اس قطرے پر ہو رہے ہیں یہ کمالات جو اس قطرے پر ہو رہے ہیں یہ کمالات تو حق بہان ہوا تعالیٰ کے ہیں اس میں تو تمہارا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں کیسے کمالات ہیں سے تو روزانہ ہی صادر ہو رہے ہوتے ہیں ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں ورنہ غور کرے کیا اس قطرے پر جو ہے وہ نقش کاری کی اللہ نے آنکھیں بنائی اور اگر ویسی آنکھیں وہاں اسی قطرے پر جو ہے وہ نہ بنتی اور ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر ویسی آنکھیں تو نہیں بنا سکتے کیا آنکھیں ہیں اور پھر آنکھوں کا حسن شاعروں کے شعرا کے وہ مضامین جو صرف آنکھوں ہی پر ہیں وہ آنکھوں کا حسن جو ہے وہ کہاں پیدا ہوا اور کس نے پیدا کیا کمال وہ ناک نقشہ وہ پیشانی اور وہ ناک اور وہ کان اور وہ اونٹ اور وہ اونٹوں کی سرخی اور نزاکت یہ سب کے سب جو ہیں یہ حسین و جمیل صورت کہ جس سے بڑھ کر پھر جس سے بڑھ کر پھر اللہ کی اس کائنات میں کوئی اور حسین بھی نہیں انسان سے بڑھ کر انسان سے بڑھ کر کوئی اور مخلوق حسین بھی نہیں ہے حسن و جمال میں بھی مخلوقات میں انسان سب سے زیادہ صاحب حسن و جمال ہے لقد خلق نل انسان فی احسن تقویم سب سے خوبصورت تقویم پر جو ہے حضرت انسان ہی کو پیدا کیا ہے اور کسی اور کا انسانی حسن کے مقابلے میں کوئی اور حسن جو ہے اس کے اندر انسان کے لیے کشش بھی وہ نہیں ہوگی تو یہ تو کمال اللہ کا ہے کہ اس پر جو ہے وہ کیسے آزا اور کیسی شکل کیسی صورت کیسا تناسب بنا یہ تو ظاہری تناسب ہے ظاہری اور باطنی طور پر کیسی کیسی استدادیں رکھی ہیں کیسی کیسی صلاحیتیں رکھی ہیں اور یہی انسان ہے نا اسی کا دماغ اسی کا ذہن اسی کا حافظہ اس کی ذہانت اس کی فطانت اس کا حافظہ اس کی جو استدادیں ہیں ایسی ہیں کہ پھر کائنات میں کسی اور کو تو ایسی استدادیں نہیں ملی ہیں ایسی صلاحیتیں نہیں ملی ہیں اور پھر انہی کی بنا پر تو انہی کی بنا پر تو یہ ہر ایک پر جو ہے نا وہ حکمرانی کر رہا ہے حکمرانی جو کر رہا ہے اس لیے کہ جو دماغ اس کا ہے جو صلاحیت اس کی ہے جو استدادیں اس کے پاس ہیں وہ پھر کسی اور مخلوق کے پاس تو اس زمین پر نہیں ہے اور سب پر شیر کتنا ہی جو ہے کتنا ہی جو ہے وہ شجا کیوں نہ ہو یہ اسی شیر کو جو ہے وہ پنجرے کے اندر بند کر کے لے کے آ جاتا ہے اس لیے کہ جو دماغ اور جو ذہانت اس کو ہے وہ شیر کو تو حاصل نہیں ہے آپ غور کیجئے کہ کیسا اس کو بنایا پھر اور کس طرح اس کی تقدیر جو ہے وہ ٹھہرائی اور پھر سم اللہ اکبر رحم مادر کے اندر انسان نو مہینے یا اس سے کم و بیش صحیح سالم انسان تیار ہو جاتا ہے کھاتا پیتا ہے غذا اس کو مل رہی ہوتی ہے اور پھر رحم مادر کی اس تنگی سے جو ہے وہ انسان کے باہر آنے کا اس سہولت کے ساتھ کہ ماں کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے اور بچے کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے یہ آسانی کس نے پیدا کی ہے یہ آسانی کس نے پیدا کی ہے اور اس آیت کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ یہ آیت اس کے اندر تو جامعیت اس قدر ہے لفظ اتنے ہیں سارے ایسی جامعیت ہے سم سبیلا یسر پھر راستہ اس کا جو ہے آسان کر دیا جہاں پیدا کیا روح اس کے اندر ڈالی سارے آزاد متناسب بنائے اور کوئی ایک عضو اگر وہاں اس طریقے سے بن نہیں پایا باہر آ کر جو ہے وہ سارے اطبا اور سارے ڈاکٹر مل کر وہ عضو ویسے بنا نہیں سکتے وہی بنتا ہے کیسی کیسی تاریکی ہوتی ہے اس تاریکی کے اندر جو ہے کیسا متناسب عزو جو ہے وہ بن رہا ہوتا ہے اور باہر آ کر ساری روشنیوں کے اندر جو ہے سارے ماہرین مل کر اگر وہ عزو ویسا نہ بنے بنا نہیں سکتے ویسا کیا کمال ہے فتبارک اللہ اللہ الخالقین بس اللہ ہی کے لیے ہے ساری تعریفیں ساری برکتیں کہ جس نے سب پیدا کرنے والوں میں سے بنانے والوں میں سے بہترین بنانے والا ہے اسی کی تخلیق ہے پھر صحیح سالم انسان بن گیا اب ماں کے رحم سے نکلنا اب نکلنا آسان اگر وہ نہ فرمائے جہاں بظاہر جو ہے موت و حیات کا مسئلہ ہوتا ہے موت و حیات کا مسئلہ بچے کے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی ماں کے لیے بھی بچے دونوں کے لیے موت ہے اللہ نے عموم کیا ہے عموم کوئی خاص خاص تو واقعات اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں ہماری عبرت کے لیے اگر وہ نہ ہوں تو ہم ان نعمتوں کی قدر بھی نہ کر سکیں اگر کچھ نابینے نہ پیدا ہوں تو ہم یہی سمجھتے رہے کہ سب بینا ہی پیدا ہوتے ہیں یہ تو قانون قدرت یہی ہے قانون قدرت یہی ہے بینا ہی پیدا ہونا ہے کیسا پتا چلے گا کہ مادر زاد اندے کو دیکھ کر جو ہے وہ قدر آئے گی نا کہ الحمد ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے اور ہماری کوئی درخواست نہیں ہے اور ہماری کوئی دعا نہیں ہے اللہ نے ہمیں صحیح آنکھوں کے ساتھ پیدا کیا ہے اگر آنکھیں ماں کے پیٹ میں نہ بنتی نہ باپ کے بس کی بات تھی نہ ماں کے بس کی بات تھی نہ ہمارے ہم تو تھے ہی نہیں اگر ہم پیدائشی جو ہے وہ بہرے نہ دیکھتے بہرے پن کی وجہ سے گونگے بھی تو ہمیں کیسے قدر اس سننے کی اور اس بولنے کی ہوتی تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ اپنی قدرت کے کچھ نمونے تو دکھاتا ہے لیکن عموم کیا ہے عموم تو انسان آنکھوں والا ہی پیدا ہوتا ہے عموم تو جو ہے وہ انسان سننے اور بولنے والا ہی پیدا ہوتا ہے اسی طرح کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ عمل ولادت کے دوران جو ہے وہ ماں بھی موت سے جو ہے ہمکرار ہو جاتی ہے بچہ جو ہے وہ بچ جاتا ہے کبھی بچہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے ماں بچ جاتی ہے یہ مظاہر تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا دکھاتا رہتا ہے لیکن عموم کیا ہے عموم تو یہی ہے عموم تو یہی ہے کہ ماں کی بھی جو ہے عورت کی بھی یہ خواہش ہے شادی کے بعد عورت کی بھی یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ میری گود کو ہرا کرے اور باپ کی بھی یہ خواہش ہے مرد کی بھی یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے باپ کا اعزاز بخشے دونوں کی یہ خواہش ہے یا نہیں عموم تو یہی ہے اور عموم یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ بچے صحیح سالم پیدا ہو رہے ہوتے ہیں تو اللہ کس طریقے سے اتنا بڑا جسم اتنا بڑا جسم جو ہے چند پوڑ کا جسم ہوتا ہے اتنے بڑے جسم کو جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ماں کے رحم سے جو ہے وہ باہر لے آتا ہے اس راستے کو بھی اللہ نے آسان کر دیا اور پھر اس کے بعد جب دنیا کے اندر آتا ہے تو وہاں بھی اللہ نے اس کے راستے آسان ماں کی چھاتی دودھ سے جو ہے وہ بھر جاتی ہے اور بچہ کوئی تعلیم اور تعلم نہیں اللہ تعالیٰ فطری طور پر اس کو سکھا دیتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ دودھ پستان کے ساتھ جب اپنے منہ کو لگانا ہے اور بھوک لگے تو کس طرح رونا ہے وہ روتا ہے ماں چھاتی کے ساتھ جو ہے وہ لگا لیتی ہے اور اس کی پرورش ہو رہی ہے اور پھر اس سے آگے بڑھ کر کہ دنیا کا راستہ ان تمام ضلالتوں سے گمراہیوں سے فتنوں سے بچ کر جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ طے کرنا ہے اس کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبروں کو اپنے رسولوں کو بھیجا ہے اپنی کتابوں کو نازل کیا ہے تاکہ زندگی کا یہ راستہ بھی آسان ہو جائے کوئی آنکھیں بند کر لے اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے وہ خود اندھا بننا چاہے اس کو تو کوئی بھی دکھا نہیں سکتا کوئی دیکھنے کا خود ہی جو ہے وہ انکاری ہو جائے میں دیکھنا چاہتا ہی نہیں ہوں اس کو تو ایڑی چوٹی کا زور لگا لے اس کو کوئی دکھا نہیں سکتا لیکن جو دیکھنا چاہے جو صحیح راستے پہ چلنا چاہے جو اللہ کی رضا سے ہمکنار ہونا چاہے جو حق کو جو ہے وہ معلوم کرنا چاہے جو گمراہی سے بچنا چاہے اللہ نے اپنے نبیوں کو اپنے رسولوں کو بھیجا ہے اپنی کتابوں کو جو ہے وہ نازل کیا ہے رسالت کی روشنیاں جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہیں ان روشنیوں میں میں جو ہے اندھیروں کو جو ہے وہ کافور کرتے ہوئے ان روشنیوں میں اپنا سفر حیات طے کرتے ہوئے اللہ کی رضا تک انسان پہنچ سکتا ہے اللہ نے یہ بھی آسان کیا ہوا ہے یہ اللہ نے آسان کیا سم سبیلا یسرا اللہ نے پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا اور پھر سم امات جہاں حیات حیات کا مالک بھی وہی ہے اس کے ارادے کے بغیر کسی کو وجود اور حیات نہیں مل سکتی تھی سراسر ہماری حیات ہمارا وجود اس کی عطا ہے اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے اور کسی کا استقاق بھی نہیں ہے یہ بھی یاد رکھیے کسی کا استقاق بھی نہیں ہے جب استقاق نہیں ہے تو کسی کو اعتراض کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ بھی یاد رکھیے گا یہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بغیر ہاتھ کے کیوں پیدا ہوا ہے یہ بغیر آنکھوں کے اس کو کیوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے یہ تو بڑا ظلم ظلم کس پر ہوا ہے اللہ نے کس پر ظلم کیا ہے اگر اس کو آنکھیں نہیں دی ہیں تو اس کا کیا حق بنتا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا جو کچھ بھی نہ اس کا حق کیا جو ہو ہی نہ اس کا کیا حق جتنا اللہ نے دیا ہے وہ بھی اللہ کی عطائے میز ہے اللہ نے جتنا جس کو دے دیا ہے اللہ کی عطائے میز ہے کسی کا حق تو بنتا نہیں حق تو اس کا بنتا ہے جو جس کا کوئی وجود ہو جس کی کوئی حیات ہو نہ وجود ہے نہ حیات ہے عدم میز ہے عدم میز کا کیا استقاق ہے اللہ نے بغیر استقاق کے وجود عطا کیا اور بغیر کے اللہ نے حیات دی حیات ایک سانس کی دی ہے یا دس سال کی دی ہے ایک دن کی دی ہے یا دس دن کی دی ہے ایک سال کی دی ہے یا دس سال کی دی ہے چالیس سال کی دی ہے یا اسی اور سو سال کی دی ہے جتنی حیات اللہ نے دی ہے میں اللہ کی عطا ہے کسی کا استقاق ہی نہیں ہے جب استقاق ہے ہی نہیں تو شکوا اور شکایت کس معنی میں محض اللہ کی عطا ہے اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر لمحے صرف اسی بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں تو نے صحیح سالم پیدا کیا ہے اگر ایسا نہ کرتا تو ہم کیا کر سکتے تھے نہ ہماری ماں کچھ کر سکتی تھی ہمارا باپ کچھ نہیں کر سکتا تھا ہم تو تھے ہی نہیں ہم کیا کر سکتے اللہ بغیر ہمارے مانگے تو نے ہمیں آنکھیں دے دی ہیں بغیر ہمارے مانگے تو نے ہمیں کان دے دیے ہیں بغیر ہمارے مانگے تو نے ہمیں دل و دماغ عطا کر دیے ہیں ہاتھ پاؤں عطا کر دیے اللہ صحیح سالم تو نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جب کسی کو دیکھیں کہ کسی کا پیدائشی نقص ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے اللہ اگر ہمارے میں بھی یہ آ جاتا تو ہم کیا کر سکتے تھے صرف اپنے وجود پر جو ہے صرف اپنے وجود پر اگر چند لمحوں کے لیے غور کریں تو بغیر تسن تکلف کے بے ساختہ زبان سے الحمد نکلے گا اور یہ جو الحمد دل سے بے ساختہ نکلے گا یہ الحمد کی وجہ سے قلب میں اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی توحید جو آئے گی اس کا کیف اور اس کا ہی کچھ اور ہوگا چند لمحوں کے لیے صرف اپنے آپ پر ہی غور کریں کہیں اور نہیں اور کبھی جو ہے وہ شکایت تو زبان پر آئے گی نہیں بارگاہ الہی کی شکایت آ سکتی نہیں ہے اس سے بڑھ کر جو ہے گستاخی اور کوئی نہیں ہے کہ اتنی نعمتیں بن مانگے اس نے دی ہوں اور یہ میں کہا کرتا ہوں اس کو پھر غور سے سن لیجیے کہتا ہوں کہ کوئی شخص اللہ سے مانگے اللہ سے مانگے دعا کرے اللہ سے جو مانگنا چاہتا ہے دنیا کے اعتبار سے آخرت کی بات نہیں کر رہا ہوں دنیا کے لحاظ سے دنیا کی جتنی بھی نعمتوں کا تصور کر سکتے ہو دنیا بڑے سے بڑے عہدے منصب دولت مال حکمرانی بادشاہ کوٹھیے محلات دنیا کے لحاظ سے جو بھی تصور کر سکتے ہو دنیا کے اعتبار سے وہ اللہ سے دعا کریں مانگیں اللہ سے اور اللہ وہ سب کچھ عطا کر دے اللہ وہ سب کچھ عطا کر دے وہ سب کچھ اس کے مقابلے میں کم تر ہے جو اللہ نے بن مانگے دیا ہوا ہے جو اللہ نے بن مانگے دیا ہوا ہے جو اللہ نے بغیر مانگے جو کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے کوئی ہے کہ جس کو کہا جائے کہ اس ملک کے حکمران آپ کو بنا دیتے ہیں لیکن آپ کے بھیجے سے دماغ جو ہے نا وہ ہم نکال لیتے ہیں یہ ہمیں دے دیں یہ جو اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہوا ہے یہ دے دیں یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو دل دیا ہوا ہے یہ ہمیں نکال دیں یہ آنکھیں جو ہے وہ آپ کی لے لیتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ بڑے بڑے محلات بنا دیتے ہیں آنکھیں لے لیتے ہیں کوئی تیار ہوگا اس کے لیے تو اللہ نے جو بن مانگے دیا ہوا ہے وہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کی ان سب سے بڑھ کر ہے اللہ تو ہمارے ایسے اور ہے ایسے کریم ہے تو چند لمحوں کے لیے روزانہ آدمی خود اپنے آپ ہی پر غور کر لے کہ اللہ نے مجھے کیا کچھ عطا کیا ہوا ہے کیا کچھ عطا کیا ہوا ہے تو بے اختیار زبان سے جو الحمدللہ نکلے گا وہ نکلے گا پھر قلب کی گہرائی سے تو سب اللہ کی عطا ہے اللہ کی عطا ہے تو جس طرح اللہ کی عطا ہے اللہ کی اللہ کے ارادے اور اللہ کی چاہت کے بغیر وجود نہیں مل سکتا تھا حیات نہیں مل سکتی تھی حیات و وجود سارا کا سارا اختیار اللہ ہی کا ہے اس طرح اب حیات کی بقا حیات کی بقا اور زندگی کا تسلسل جب تک وہ چاہتا ہے اسی وقت تک ہے اور جب وہاں سے جو ہے اگر وہ نہیں چاہے گا وہ نہ چاہے موت اگر وہ کسی کی پیدائش نہ چاہے تو پیدا نہیں ہو سکتا وجود نہ چاہے تو وجود نہیں مل سکتا زندگی نہ دینا چاہے تو کسی کو زندگی نہیں مل سکتی ہاں، کتنے ہی بڑے جو ہیں وہ سرمایہ دار دولت مند کیوں نہ ہوں میاں اور بیوی اللہ اولاد نہیں عطا کر رہا ہے اولاد نہیں مل رہی ہے اولاد نہیں دولت کے خزانے پاس ہیں سب کچھ ہے لیکن اللہ اولاد نہیں دے رہا ہے میاں اور بیوی جو ہیں وہ دونوں اولاد سے محروم ہیں تو حیات اللہ عطا کرتے ہیں تو حیات ملتی ہے اسی طرح سمجھیے کہ اگر اللہ کی طرف سے ابھی موت کا فیصلہ نہیں ہوا ہے بمبوں کی بارش ہوتی رہے بمبوں کی بارش ہوتی رہے کسی کو موت نہیں آ سکتی خطرات کے بادل جو ہے وہ ہر طرف چھائے ہوئے ہوں ہر طرف خطرات کے بادل جو ہے چھائے ہوئے ہوں موت سے کوئی اس کو ہمکنار نہیں کر سکتا اور جب صدر دفتر سے جو ہے وہاں سے فیصلہ ہو جائے کہ اب جو ہے وہ اس کو موت سے ہمکنار کر دیا جائے تو ساری دنیا کے لشکروں کے جھرمٹ کے اندر موجود ہو فرشتے اس کو جو ہے وہ لے کے چلے جاتے ہیں کوئی اس کو بچا نہیں سکتا موت بھی اسی کے اختیار میں ہے سم اماتا ہو پھر پھر وہ وہ مارے گا پیدا جس نے کیا ہے پھر مارے گا بھی وہی موت بھی وہی دے گا اور پھر اکبر پھر زمین کے اندر پھر اس کو دفن کر دیا جائے گا اسے دفن کر دیا یہ ساری زندگی ہے ساری زندگی تمہاری یہ ہے تم اپنی پیدائش میں بھی جو ہے وہ محتاج ہو اللہ کے تم اپنی ولادت میں بھی اللہ کے محتاج ہو تم اپنی زندگی کے راستے کو طے کرنے میں بھی اللہ کے محتاج تمہاری موت بھی جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں اور پھر جو ہے وہ قبر کے اندر جو ہے وہ تمہاری تدفین ہو جائے گی اور اس دنیا کا جو ہے وہ انجام تمام ہو جائے گا تمہارے اعتبار سے پھر تم کس بات پر جو ہے وہ غرور کر رہے ہو اور کس بات پر جو ہے وہ تکبر کر رہے ہو کوئی وجہ غرور کوئی وجہ تکبر تمہاری سارا ساری ہستی جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے اور جب صورت حال یہ ہے تو اس اللہ کا کلام جو ہے وہ تمہاری طرف آ رہا ہو تمہاری طرف اس اللہ کا کلام آ رہا ہو اور پھر جو ہے وہ تم اس اللہ کے کلام کا انکار کیے چلے جا رہے ہو کل ہرگز نہیں جو بات پکی ہے وہ یہ کہ لما آمارا ابھی تک انسان نے جو اس کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے اس کو یہ بجا نہیں لایا اس کو یہ بجا نہیں لایا اللہ نے تو اس کو پیدا کیا ہے اللہ نے تو اس کے زندگی کے راستے جو ہے وہ آسان کر دیے ہیں اور اللہ نے تو اس کا اکرام اور اعزاز یہاں تک بھی کیا ہے کہ اس کو عام مخلوقات کی طرح جو ہے یہ نہیں کہ مرنے کے بعد اسی طریقے سے کھلا چھوڑ دو بلکہ اعزاز ہو اکرام اور احترام کے ساتھ جو ہے وہ اس کو زمین کے اندر جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ تدفین ہو تاکہ یہ دیگر مخلوقات کا لکمہ جو ہے وہ نہ بنے اس کا اعزاز اور احترام جو ہے وہ باقی رہے اللہ نے تو تمہارے ساتھ اتنے احسانات کیے ہیں اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم نے ابھی تک اللہ کے حکم کو جیسے بجا لانا چاہیے تھا ویسے بجا لائے نہیں جس طرح اللہ نے تمہیں شکل و صورت تمہاری حسین و جمیل بنائی ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری لیے زندگی کے راستے آسان کر دیے ہیں اگر تم اللہ کا نازل کردہ حکم اس کو بھی بجا لاؤ اختیاری طور پر اور اپنے آپ کو اس کے کالم میں جو ہے وہ ڈھال دو تو پھر تمہارے اندر جو ہے وہ اقتصابی طور پر ایسا حسن و جمال پیدا ہو جائے گا ایسا حسن و جمال پیدا ہو جائے گا کہ جب تمہاری موت آ جائے گی اور قبر کے اندر جو ہے وہ تمہیں دفن کر دیا جائے گا اور پھر جب اللہ چاہیں گے تمہیں وہاں سے اٹھائیں گے اور پھر تم اتنے حسین و جمیل ہوگے کہ اللہ تمہیں اپنی دائمی جنت کے اندر داخل کر دیں گے لیکن صورت یہ ہے کہ اس کے لیے تمہیں قصب کرنا پڑے گا اور وہ قصب یہ ہے کہ اللہ کا جو حکم آیا ہے اس حکم کو بجا لا کے اپنے آپ کو اس کے کالب میں ڈھال دو لیکن تم تو اپنے آپ کو اس کے کالب میں نہ ڈھال کر جو ہے اللہ نے جو تمہیں احترام اور اعزاز اور اکرام اور حسن اور جمال عطا کیا ہے تم اس کو بھی جو ہے وہ گنوا بیٹھے ہو جب اس کو بھی گنوا دو گے تو پھر اس کا انجام جو ہے وہ انتہائی بدتر ہوتا ہے پھر حق سبحان دنیا کے اندر دنیا کے اندر جب انسان کی پیدائش ہو چکی ہوتی ہے تو اپنی نحمتوں کی جو بارش اس پر برساتا ہے پھر قرآن اس کی طرف توجہ دلاتا ہے انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس پر جو ہے وہ انشاءاللہ شاء اللہ غور و فکر کریں گے واخر رب العالمین